تین وظیفے اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت کا سوال ہے انی اسألک العفو والعافیت دنیا الدنیا والآخرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا قل هو اللہ حد اور معوذتین صبح و شام تین تیر بار پڑھا کرو یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کی نعمتوں کے زائل ہونے سے اور عافیت کے منہ مو موڑنے سے اور آپ کی اچانک پکڑ سے اور آپ کی ہر ناراضی سے بڑی اہم دعا ہے اس دعا میں عافیت کے چھن جانے سے پناہ مانگی گئی ہے اور قرآن مجید کی یہ جامع ترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار دل کی مکمل خیر خواہی کے ساتھ تاکید ہے کہ اس عظیم دعا کے ساتھ اپنا تعلق مستقل اور مضبوط بنائیں یہ معمولی اور عام دعا نہیں ہے خاص الخاص ترین دعا ہے اس کا ایک مجرب وظیفہ بھی ہے اس میں یہ دعا دس بار پڑھی جاتی ہے یہ وظیفہ مناجات صابری میں موجود ہے